آخرت انسان ایک ابدی مخلوق ہے تاہم اس کی عمر کو خدا نے دو حصوں میں بانٹ دیا ہے اس کا عمر کا بہت چھوٹا حصہ موجودہ دنیا میں رکھ دیا ہے اس کا بقیہ تمام حصہ موت کے بعد آنے والی آخرت ہے موجودہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت کی دنیا عمل کا انجام پانے کی جگہ موجودہ دنیا ناقص ہے اور آخرت کی دنیا ہر اعتبار سے کامل آخرت ایک لامحدود دنیا ہے وہاں تمام چیزیں اپنی معیار معیاری حالت میں مہیا کی جائیں گی خدا نے اپنی جنت کو اس آخرت کی بنیاد میں رکھا ہے جنت ہر قسم کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے موجودہ دنیا میں جو لوگ نیکی اور خدا پرستی کا ثبوت دیں گے وہ آخرت کی دنیا میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے ابدی طور پر کھول دیے جائیں گے لیکن لیکن جو لوگ موجودہ دنیا میں خدا کو بھول جائیں یا خدا کے مقابلہ میں سرکشی کا طریقہ اختیار کریں وہ خدا کے نزدیک مجرم ہیں ایسے تمام لوگ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے موجودہ دنیا میں خدا غیب کی حالت میں ہے آخرت کی دنیا میں تمام قوتوں کے ساتھ سامنے آ جائے گا اس وقت تمام انسان خدا کے سامنے جھک جائیں گے مگر اس وقت کا جھکنا کسی کے کام نہیں آئے گا خدا کے سامنے وہ جھکنا مطلوب ہے جو دیکھنے سے پہلے موجودہ دنیا میں ہو آخرت میں خدا کو دیکھ لینے کے بعد جھکنا کسی کو کچھ فائدہ دینے والا نہیں موت آدمی کی زندگی کا خاتمہ نہیں وہ اگلے یا دوسرے مرحلے حیات کا آغاز ہے موت وہ درمیانی مرحلہ ہے جبکہ آدمی آج کی وقتی دنیا سے نکل کر کل کی مستقل دنیا میں پہنچ جاتا ہے وہ دنیا کے مسافر خانہ سے نکل کر آخرت کی ابدی قیام گاہ میں داخل ہو جاتا ہے آخرت کا یہ معاملہ ہر ایک کی زندگی میں لازمن پیش آنے والا ہے کوئی بھی نہیں جو اپنے آپ کو آخرت کی تپش سے بچا سکے روحانیت روحانیت کیا ہے خدا نے اس کو اپنی طور پر گلاب کی پیڑ کے روپ میں دکھا رکھا ہے گلاب کی پیڑ میں کانٹا بھی ہوتا ہے اور پھول بھی نکیلے کانٹوں کے ساتھ خدا اسی شاخ میں ایک پھول اگاتا ہے جس میں مہک ہو جس میں رنگ ہو جو اپنی خوشبو سے دور تک کے لوگوں کو معطر کر دے یہ ہے روحانیت کا قدرتی نمونہ روحانیت نام ہے کانٹوں کے بیچ میں پھول بن کر رہنے کا روحانیت یہ ہے کہ آدمی زندگی کے کانٹوں میں نہ الجھے وہ بھڑکنے والے باتوں پر نہ بھڑکے نہ خوشگوار تجربات اس کے تدال کو بھنگ نہ کریں دوسروں کا ناپسندیدہ روپ اس کے اندر غصہ اور انتقام کے جذبات پیدا نہ کرے وہ خود اپنے اصول کے تحت جیے اس کے ذہنی سطح اتنی بلند ہو چکی ہو کہ پتھر مارنے والے کا پتھر اس تک پہنچ ہی نہ سکے روحانیت کو قرآن میں روحانیت کہا گیا ہے یعنی رب میں جینا روحانیت کو قرآن میں ربانیت کہا گیا ہے یعنی رب میں جینا رب والا بن کر رہنا جو لوگ انسانی جھگڑوں میں جیئیں وہ اپنے قریب کی باتوں سے اثر لیتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کی روحانیت کبھی ترقی نہیں کر پاتی مگر جو آدمی اپنے آپ کو اتنا اٹھائے کہ وہ اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے ربانی سطح پر جینے لگے وہ لوگوں کی باتوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے ربانیت کی صورت میں وہ وہ اپنی بڑی بڑی اتنی چیز پا لیتا ہے کہ ہر دوسری چیز اس کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی ہے ایسے آدمی کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گالی سن کر مسکرا دے وہ غصہ دلانے والی بات کو بھلا دے وہ کانٹے کا استقبال پھول کے روپ میں کر سکے روحانی انسان اپنی روحانیت یا ربانیت کی صورت میں اتنی بڑی چیز پا لیتا ہے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی تمنا نہیں رہتی یہ چیز اس کے اندر حسد خود غرضی اور استحصال کے جذبات کو ختم کر دیتا ہے اتنا زیادہ پا لیتا ہے کہ اس کے کے بعد کوئی اور چیز پانے لیے باقی نہیں رہتی یہی وہ لوگ ہیں جن کے مجموعے سے وہ سماج بنتا ہے جو سورج کی طرح چمکے اور باغ کے روپ میں لہلائے تکوا تکوا کے معنی ہے پرہیزگاری یعنی دنیا میں احتیاط اور پرہیز کے ساتھ زندگی گزارنا محتاج زندگی کا نام متقیانہ زندگی ہے اور غیر محتاج زندگی کا نام غیر متقیانہ زندگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین کیا آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں صحابی نے دوبارہ پوچھا کہ ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا انہوں نے جواب دیا میں نے اپنے دامن سمیٹ لیے اور اپنے کو اس سے بچاتا ہوا گزر گیا صحابی نے کہا کہ اسی کا نام تکوا ہے موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے یہاں انسان کی آزمائش کے لیے مختلف قسم کے کانٹے بکھیر دیے گئے ہیں کہیں منفی جذبات کا طوفان ہے کہیں غیر سنجیدہ لوگوں کے چھیڑے ہوئے مسائل ہیں کہیں دنیا کی کشش اپنی طرف کھینچ لینا چاہتی ہے کہیں ایسے ناخوشگوار اسباب ہیں جو آدمی کے ذہن کو درم برہم کر کے اس کو نیکی کے راستے سے ہٹا دیں یہ تمام چیزیں گویا کی زندگی کے راستے کی دونوں طرف کھڑی ہوئی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں ہر لمحہ یہ اندیشہ ہے کہ انسان کا دامن ان سے الجھ جائے پھر آگے بڑھنے کے بجائے وہ انہی چیزوں میں پھنس جائے ایسی حالت میں عقل مند وہ ہے جو دنیا کا راستہ اس طرح طے کرے کہ وہ اپنے دامن کو سمیٹے ہوئے ہو وہ نام وافق چیزوں سے الجھنے کے بجائے ان سے آراز کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہے ہر حال میں اس کا ذہن یہ ہو کہ اس کو اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اس کو بچاؤ کا طریقہ اختیار کرنا ہے نہ کہ الجھاؤ کا طریقہ انسان صحیح فطرت پر پیدا کیا گیا ہے کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے تو ہر انسان اپنے آپ کو صحیح رخ پر اپنا سفر طے کرے گا اس لیے اصل اہتمام کی بات یہ ہے کہ آدمی غیر فطری رکاوٹوں کو اپنے لیے رکاوٹ نہ بننے دے اس کے بعد وہ خود اپنی فطرت کے زور پر صحیح رخ کا اختیار کرے گا یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے جا کر ملے شکر شکر یہ ہے کہ آدمی خدا کی نعمتوں کا اعتراف کرے یہ اعتراف اصول میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ الفاظ کی صورت میں آدمی کی زبان پر آ جاتا ہے انسان کو خدا نے بہترین جسم اور دماغ کے ساتھ پیدا کیا اس کی ضرورت کی تمام چیزیں افراد کے ساتھ مہیا کی زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا زمین پر زندگی گزارنے کا یا تمدن کی تعمیر کرنے کے لیے جو چیزیں مطلوب تھیں وہ سب وافر مقدار میں یہاں مہیا کر دیں انسان ہر لمحہ ان نعمتوں کا تجربہ کرتا ہے اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر لمحہ خدا کی نعمتوں پر شکر ادا کرے اس کا مطلب اس کا قلب اس کا قلب یعنی انسان کا قلب خدا کی نعمتوں کے احساس سے سرشار رہے شکر کی اصل حقیقت اعتراف ہے جس چیز کو انسان کے سلسلہ میں اعتراف کہا جاتا ہے اس کا نام خدا کے نسبت سے شکر ہے اعتراف کا لفظ انسان کے مقابلہ میں بولا جاتا ہے اور شکر کا لفظ خدا کے مقابلہ میں شکر تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے عبادت کی تمام صورتیں دراصل شکر کے ہی جذبہ ہی کی عملی تصویر ہیں شکر سب سے زیادہ جامع اور سب سے زیادہ کامل عبادت ہے شکر خدا پرستانہ زندگی کا خلاصہ ہے شکر کا تعلق انسان کے پورے وجود سے ہے ابتدائی طور پر آدمی اپنے اپنے دل دماغ میں شکر کے احساس احساس کو تازہ کرتا ہے پھر اپنی زبان سے بار بار اس کا اظہار کرتا ہے اس کے بعد جب شکر کے جذبات قوی ہو جاتے ہیں تو انسان اپنے مال اور اپنے احساسہ کو ظاہر شکر کے طور پر خدا کی راہ میں خرچ کرنے لگتا ہے اس طرح اس کا جذبہ شکر کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے وقت اور اپنی طاقت کو اس خدا کی راہ میں صرف کرے جس نے اس کو وقت اور طاقت کا سرمایہ دیا ہے ہمارا وجود پورا کا پورا خدا کا دیا ہوا ہے ہم ایک ایسی دنیا میں جیتے ہیں جو سب خدا کا عطیہ ہے اس اسی حقیقت کے اطراف اور اظہار کا دوسرا نام شکر ہے ذکر اسلام کی ایک بنیادی تعلیم ہے ذکر ذکر کے معنی یاد کے ہیں یعنی خدا کو یاد کرنا خدا کو بھولنے کی حالت کا نام غفلت ہے اور خدا کو یاد رکھنے کی حالت کا نام ذکر ہے یہ ذکر ایک فطری حقیقت ہے انسان ہر لمحہ ان چیزوں کا تجربہ کرتا ہے جن کا تعلق براہ راست خدا سے ہے وہ سورج اور چاند دریا اور پہاڑ ہوا اور پانی کو دیکھتا ہے جو سب کے سب خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں اس طرح تمام مخلوقات جو انسان کے سامنے آتی ہیں وہ سب اس کو خلق کی یاد خالق کی یاد دلاتی ہیں زمین سے لے کر آسمان تک جو چیزیں ہیں وہ سب خدا کی جمال و کمال کے مظاہر ہیں وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا ہی کی ہستی کا تعارف ہے اس طرح جس دنیا میں انسان رہتا ہے اور جن چیزوں کے درمیان وہ صبح شام گزارتا ہے وہ ہر لمحہ اس کو خدا کی طرف متوجہ کرتی ہیں ان چیزوں سے متاثر ہو کر اس کے دل و دماغ میں ہر لمحہ ربانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں انہی کیفیات کا لفظی اظہار کا نام ذکر ہے اس طرح انسان اپنی زندگی میں بار بار خدا سے تعلق کا تجربہ کرتا ہے وہ اپنے وجود پر غور کرتا ہے تو اس کا دل اس کے احساس سے بھر جاتا ہے کہ خدا نے اس کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا اور ہر قسم کی اعلیٰ صلاحیت صلاحیتیں وافر مقدار میں اسے دے دیں یہ احساسات اس کے زبان پر مختلف انداز میں آتے رہتے ہیں یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے کس طرح انسان کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں طرح طرح کے اتار چڑھاؤ پیش آتے ہیں وہ مختلف قسم کے خوشگوار اور ناخوشگوار تجربات سے گزرتا رہتا ہے ان تجربات کے دوران بار بار وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے بار بار وہ مختلف اسباز میں خدا کا شکر ادا کرتا ہے اس طرح روزمرہ کی عبادتوں کے درمیان وہ مختلف کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے یہ کلمات کبھی قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوتے ہیں اور کبھی خدا کی خدائی کے اطراف میں بے ساختہ طور پر اس کی زبان سے جاری ہو جاتے ہیں یہ سب خدا کا ذکر ہے نماز نماز خدا کی عبادت ہے وہ روزانہ پانچ وقت کے لیے فرض ہے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے اس کا انتظام مسجدوں میں کیا جاتا ہے نماز میں سب سے پہلے وضو کیا جاتا ہے چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کو پانی سے دھو کر نمازی اپنے اندر اس احساس کو جگاتا ہے کہ وہ ہمیشہ پاکیزہ زندگی گزارے گا پھر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے کہہ کر نماز کے عمل میں داخل ہوتا ہے اس طرح وہ اقرار کرتا ہے کہ بڑائی صرف ایک خدا کے لیے ہے آدمی کے لیے صحیح رویہ صرف یہ ہے کہ وہ چھوٹا اور متوازے بن کر دنیا میں رہے نماز میں آدمی کو قرآن کی کچھ حصوں کو پڑھ کر اپنے بارے میں خدا کے احکام کو ذہن میں تازہ کرتا ہے پھر وہ رکوع اور سجدہ کر کے عمل کی زبان میں یہ کہتا ہے کہ میرے لیے صرف ایک ہی رویہ درست ہے اور وہ یہ کہ میں خدا کا تابع بن کر دنیا میں زندگی گزاروں نماز کا عمل جب ختم ہوتا ہے تو نماز تمام نمازی دائیں اور بائیں منہ پھیر کر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی تمہارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ نماز کا ذریعہ تربیت پا کر اب تمام نمازی اس طرح دنیا میں داخل ہو رہے ہیں کہ ان کے دل میں دوسروں کے لیے رحمت اور امن کے سوا کوئی دوسرا جذبہ نہیں وہ سماج کا امن پسند ممبر بن کر رہیں گے وہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی کا عمل نہیں کریں گے نماز ایک اعتبار سے خدا کی عبادت ہے وہ خدا کی عبادت کا اعتراف ہے وہ ہر قسم کی بڑائی کو صرف خدا کے لیے خاص کرتے ہوئے اس کے آگے جھک جانا ہے دوسرے اعتبار سے نماز آدمی کو اس لیے اس کے لیے تیار کرتی ہے کہ لوگوں کے درمیان وہ سچا انسان بن کر رہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں توازو اور ہمدردی کا انداز اختیار کرے نماز خدا کے ساتھ بھی انسان کے معاملہ کو درست کرتی ہے اور انسان کے ساتھ اس کے معاملہ کو بھی روزہ روزہ ایک سالانہ عبادت ہے وہ ہر سال رمضان میں پورے ایک مہینے تک رکھا جاتا ہے روزہ میں آدمی خدا کے حکم کے تحت سہر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے سے رک جاتا ہے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر و عبادت میں مشغول کرتا ہے روزہ کا یہ عمل اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آدمی کو مادیت کم ہو اور اس کی روحانیت ترقی کرے وہ دنیا میں روحانی زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے روزہ آدمی کے اندر شکر کا جذبہ ابھارتا ہے کھانے اور پانی سے محرومی اس کو ان نعمتوں کی اہمیت بتاتی ہے کہ جب بھوک اور پیاس کا تجربہ کر کے شام کو وہ کھاتا ہے اور پیتا ہے تو وہ خود محسوس کرتا ہے کہ کھانا اور پانی کتنی قیمتی چیز ہے جو اس کو خدا کی طرف سے مہیا کی گئی ہے یہ تجربہ اس کے شکر کے احساس کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے روزہ آدمی کے اندر اخلاقی ڈسپلن پیدا کرتا ہے چند چیزوں پر روک لگا کر آدمی اس بات کی تربیت کی جاتی ہے چند چیزوں کی روک لگا کر آدمی کو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ دنیا میں اس کو پابند زندگی گزارنا ہے نہ کہ بے قید زندگی روزہ گویا ایک قسم کا اسپیڈ بریکر ہے آدمی پر ایک مہینہ کے لیے روک لگا کر روزہ بتاتا ہے کہ وہ اس طرح پورے سال اور پوری عمر روک تھام والی زندگی بسر کرے وہ خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کے باہر جانے کی کوشش نہ کرے روزہ رکھ کر آدمی یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر اور عبادت اور تلاوت قرآن میں مشغول کرتا ہے یہ گویا خدائی امال کی تاثیر کو بڑھانے کا ایک تدبیر ہے اس طرح آدمی ذکر اور عبادت اور تلاوت قرآن کے اثرات کو مزید اضافہ کر کے ساتھ اضافہ کے ساتھ قبول کرتا ہے روزہ ایک تربیتی کورس ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مہینہ خصوصی تربیت دے کر آدمی کو اس قابل بنا دیا جائے کہ سال بھر وہ خدا پرست اور انسان دوست بن کر زندگی گزار سکے زکات سے مراد وہ متعین رقم ہے جو ایک مال والا آدمی اپنے مال مال میں میں سے سال کے آخر نکالتا ہے ہے اس اس طرح طرح وہ وہ اپنی کمائی اپنے کمائے ہوئے کو پاک کرتا ایک جزئی حصہ کو خدا کی راہ میں دے کر بکیا حصہ وہ اپنے لیے جائز طور پر قابل استعمال بنا لیتا ہے اپنی کمائی میں زکوٰۃ کی رقم نکالنا اس بات کا عملی اعتراف ہے کہ اصل دینے والے خدا ہے جب دینے والا خدا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اس کے دیے ہوئے میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرے زکوٰۃ کا قانون یہ ہے کہ مال والوں سے لے کر اس کو بے مال والوں میں دینا یہ دولت کی گردش میں پیدا ہونے والی نا برابری کو دوبارہ برابر کرنے کا ایک طریقہ ہے اس طرح مال والوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر ان لوگوں کا مالی حق ہے جن کو تقسیم میں کم حصہ ملا یا سرے سے کچھ ملا نہیں زکوٰۃ کا تعلق اخلاقیات سے بھی جڑا ہوا ہے زکوٰۃ ایک طرح سے دینے والے کے اندر سے بخل اور خود غرضی کے جذبات کو نکالتی ہے اور دینے والے کے دل میں فیاضی اور انسان دوستی کی روح پیدا کرتی ہے دوسری طرف پانے والے کے لیے زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے کہ دوسروں کو وہ اپنا بھائی اور غم گسار سمجھنے لگے دوسروں کے بارے میں اس کے دل میں حسد کے جذبات نہ ابھریں بلکہ اس کی بجائے اس کے دل میں دوسروں کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہوں یہ زکوٰۃ چونکہ اللہ کی راہ میں نکالی جاتی ہے اس لیے وہ دوسری عبادتوں کی طرح ایک عبادت ہے بظاہر وہ انسانوں کے درمیان تقسیم کی جاتی ہے مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ انسان کو خدا سے جوڑنے والی ہے وہ انسان کو خدا سے قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہے زکوٰۃ اپنی اسپرٹ کے اعتبار سے عبادت ہے اور اپنی خارجی تعمیل کے اعتبار سے خدمت